آدھا آپ کے لیے اور آدھا میرے لیے ایک بار ایک کسان جنگل کے قریب ایک خالی کھیت کا مالک تھا اس نے کھیت میں مونگ پھلی بونے کا فیصلہ کیا مٹی تیار کرنے کے بعد اس نے مونگ پھلی کے بیج کو بوا پانی ڈالا اور گھاس پات نکالی اور فصل کے پکنے کا انتظار کیا اور یہ سب کون دیکھ رہا تھا ایک ریچھ ایک دن ریچھ کسان کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک کسان میں تمہیں کھانے جا رہا ہوں اور اس نے مارنے کے لیے اپنا پنجا اٹھایا کسان خوف سے کانپنے لگا لیکن اس نے جلدی سے سوچا اور جواب دیا اے ریچ جناب برا کرم مجھے مت کھائیں جب میری مونگ پھلی کی فصل تیار ہو جائے گی تو میں اسے آپ کے ساتھ برابر میں بانٹوں گا ریش نے اپنا پنجا نیچے کیا سمجھائیں وہ غرا میں ہر پودے کی جڑ کا حصہ لوں گا اور آپ اوپر کا حصہ رکھ سکتے ہیں کسان نے کہا شکر ہے ریچھ فصل کا انتظار کرنے پر راضی ہو گیا وہ واپس جنگل میں چلا گیا اس سارے موسم میں کسان نے بہت محنت کی اس کے کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے فصل شاندار تھی اب ریچھ اپنا حصہ لینے آیا وعدے کے مطابق کسان نے اسے پودوں کا اوپری حصہ دے دیا پھر اس نے مونگ پھلی کو اپنی گاڑی میں لاد لیا لیکن جب وہ جا رہا تھا ریش نے گرج کر کہا رک جاؤ مجھے کچھ جڑے دو میں ان کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں سان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس نے ریش کو کچھ مونگ پھلیاں دیں ریش نے مونگ پھلی چبا کر بولا ان جڑوں کا ذائقہ اچھا ہے لیکن تم نے جو پتے اور تنا مجھے دیا ہے ان میں کوئی ذائقہ نہیں ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا اس نے اپنا پنجا اٹھایا جنا بے صاحب کسان نے جلدی سے کہا برا کرم ناراض نہ ہوں میں ایک اور فصل اگا ہے گا اب جوڑے لے سکتے ہیں اور میں اوپری حصہ لوں گا اس نے ودا کیا شکر ہے ریچ انتظار کرنے پر راضی ہوا اور واپس جنگل میں چلا گیا جب پودے لگانے کا موسم آیا تو کسان نے اپنے کھیت میں مکئی کی بوائی کی اس نے سخت محنت کی اور مکئی بھرا ہوا اور لمبا ہو گیا ریش نے اپنا حصہ مانگا کسان نے اسے جوڑے دیں اس نے مکئی کی بالیاں اپنی گاڑی پر لا دیں اور تیزی سے چلا گیا ریچھ نے جڑوں کو ازما یا اس کا ذائقہ بہت خراب ہے وہ غروا آ اس نے مجھے پھر سے دھوکہ دیا ہے اگر وہ کبھی یہاں واپس آیا تو میں اسے سبق سکھاؤں گا لیکن وہ ہوشیار کسان کیا وہ کبھی واپس آئے گا